www.attableek.com The Reviver of Iman فرمائے انگلینڈ میں تشریف لائے پاکستان تک بھی تشریف لے گئے وہاں بھی احتکاب فرمایا تو یہ صرف اور تمام معمولات کی طرح سے جس میں ساری عمر حضرت مشغول رہے اس طرح کی چیز نہیں تھی بلکہ عمر بھر جو حضرت نے تمام امور انجام دیے سب میں سے حضرت نے ایک منتخب نمایاں انعام اس دنیا سے جانے سے پہلے آخری سالوں میں امت کے سامنے پیش کیا عملی طور پر اور قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے امت جو تباہی بربادی اور ہلاکت کی طرف جا رہی تھی تو حضرت نے اس کا علاج تجویز فرمایا اور یہ تمام تباہیاں اور مصیبتیں اور کیوں آ رہی ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا تعلق مع اللہ کی کمی کی وجہ سے ہے اسی لیے حضرت نے جب حضرت اب تمام امور کو سمیٹنے کی تیاری میں ہیں اور جو ساری عمر جس میں مشغول رہے ان کو ایک طرف کر کے صرف حضرت کی توجہ اس طرف تھی کہ کس طرح یہ امت کسی طرح بچ جائے بخاری شریف کی تدریس کو چھوڑا تو جب میرا دور حدیث کا سال شروع ہوا اور شوال میں تعلیم شروع ہوئی تو شوال ہی میں حضرت پر اصرار ہونے لگا کہ اس سال حضرت حج کے لیے تشریف لائیں ہندوستان سے بھی تقاضا تھا کہ حضرت تشریف لے جائیں مکہ شریف والوں کا بھی تقاضا تھا کہ حضرت تشریف لائیں مدرسہ سولدیہ کے محتمیم صاحب تھے حضرت مولانا محمد سلیم صاحب جن کے صاحبزادے حضرت مولانا شمیم صاحب اور مولانا شمیم صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا حشیم صاحب مولانا زعیم صاحب مولانا حلیم صاحب جو موجودہ مدرسے کے منتظمین ہیں تو موجودہ انتظامیہ کے دادا جد امجد حضرت مولانا سلیم صاحب نے حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ پر اصرار فرمایا کہ بھائی جی آپ کسی طرح بھی تشریف لائے اس مرتبہ حج پر وجوہات بھی لکھی تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس سال بخاری شریف بھی میرا پڑھانے کا ارادہ نہیں تھا مگر میرے ایک عزیز دوست جو اپنے مدرسے والوں کو ناراض کر کے پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے خاطر پڑھا رہا ہوں جب میں حضرت کو کتب خانے سے نیچے لاتا تو مجھے حضرت فرماتے گئے اس سال تو بخاری شریف تیری وجہ سے پڑھا رہا ہوں بتا آئندہ سال کسے دوں مفتی مظفر کو دوں کہ مولی یونس کو دوں تو یہ چھوڑ رہے ہیں کام جو ساری عمر بخاری شریف کی تدریس تو دانگ عالم میں حضرت کی بخاری شریف کا شوہرا تھا تو اب اس کو فرمانا ہے کہ میں بس یہ آخری سال پڑھانے والا نہیں تھا تو اس طرح حضرت تمام جو عمر بھر کے مشاغل تھے اس کو ایک طرف کر کے کسی چیز میں مشغول ہونا چاہتے تھے اور امت کو مشغول رکھنا چاہتے تھے تو اسی دوران حضرت نے اس وقت کے جلیل القدر بڑے بڑے مراکز کے ذمہ داران مشائخ کو گرامی نامے تحریر فرمائے حضرت مولانا محمد یوسف بندوری صاحب نبر اللہ مرکز ہو کیا علم کیا حدیث کیا تفسیر کیا روحانیت کیا حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پر تو اس قدر حاوی تھے کہ ہمارے تمام مدارس میں دن بھر تعلیم ہوتی ہے عصر کے بعد کا وقت تھوڑا سا مغرب تک ایک آدھ گھنٹہ تفریح کا رہتا ہے تو اس وقت اپنے جامعہ بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں سبزہ زار پر گراس پر روز مجلس ہوتی تھی اساتذہ اور خواص تشریف رکھتے تھے چائے کی مجلس تو حضرت نے نو وارد دو مہمانوں کو دیکھا کہ ایک دم آ رہے ہیں حضرت تشریف فرماتے اپنی جگہ پر وہاں کے لباس میں نمایاں کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جس طرح تیاری کی جاتی ہے کہ سوٹ ٹائی اور بناؤ سنگار کر کے بیوٹی شاپ میں جا کر کے تیار ہو کر جاتے ہیں تو اس طرح شیروانی اور جنا کیپ اور سب سجائے ہوئے دو صاحب تشریف لا رہے ہیں حضرت مشائق کے ساتھ تشریف فرماتے آ کر انہوں نے سلام کیا حضرت اپنی جگہ تشریف فرما رہے مسافے کے لیے ہاتھ دیا جب دونوں سے مسافہ ہو چکا پوچھا آپ کون اور کوئی خدمت تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہم کراچی یونیورسٹی کے ذمہ دار ہیں اور اپنے اپنے شعبے بیان کیے کہ یہ فلاں شعبے کے ڈائریکٹر ہیں یہ فلاں شعبے کے ڈائریکٹر ہیں اور ہم نے ایک کام شروع کیا ہے علمی کام کیا کہنے لگے کہ ہم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی تصانیف پر تحقیق جو ہم نے شروع کی ہے بس یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت نے فرمایا یہ منہ اور مسور کی دال دونوں کی طرف اشارہ فرمائے آپ لکھیں گے اور دوسرے صاحب کی طرف اشارہ آپ لکھو گے میرے مولانا انور شاہ صاحب کے علوم کو آپ سمجھو گے روئے زمین پر اس وقت اگر مولانا انور شاہ صاحب کی کتابوں کو پر کچھ کوئی لکھ سکتا ہے تو وہ صرف یوسف بن نوری ہے اتنے زور سے ان کو ڈانٹا کے سارا ان کا بنا بنایا کھیل جو ایک مظلومہ تھا سب کو گرا دیا ختم ہو گیا تو یہ جو اہم حضرت شیخ قدس روح نے اہم گرامی نامہ تحریر فرمایا وہ کن کو حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کہ حضرت سمجھتے تھے کہ جو حضرت کے کی باتوں کو جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جو اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ یہ مشائق ہیں جن کے بھی میں نام اور گنوارے گنوانے جا رہا ہوں تو اس لیے حضرت نے ان کو منتخب فرمایا اسی لیے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی بہت کچھ پڑھا بھی پڑھایا بھی دیوبند میں بھی رہے ڈابیل میں بھی رہے پھر آگے مدارس بھی چلائے سیاست بھی چلائی ہمارے یہاں انگلینڈ بھی تشریف لائے تین دن تک میرے مہمان رہے اور حضرت سے میں نے اس وقت عرض کیا کہ حضرت میں ابھی اوجز المسالک کی تباد کے سلسلے میں حضرت نے مجھے حج کے بعد بیروت بھیجا تھا پھر وہاں سے ہم کچھ کام وہاں ہوا پھر کچھ جلدوں کا کام مصر میں جا کر ہم نے کیا تو وہاں ہم نے بیروت میں ایک پرچہ دیکھا عربی مجلہ جو ہفتہ واری نکلتا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ہر شمارے میں مودودی صاحب کا ایک مضمون آ رہا ہے تو دیکھا کہ تسلسل سے انہوں نے تو اس کو شروع کر رکھا ہے اور یہ اس سے پہلے جو ہم نے شمارے ان کے دیکھے نہیں اس میں بھی ضرور ہوتا ہوگا تو میں ایک دن اپنا کام چھوڑ کر کے وہاں بیروت ان کا جو دفتر تھا جہاں سے یہ ادھر شمارہ نکلتا تھا وہاں پہنچ گیا اور ذمہ دار سے مل کر کے ہم نے کہا کہ آپ نے اپنے اس پرچے میں ابو العلا المودودی کہ یہ مضامین کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آپ انہیں جانتے ہو لیکن ساری دنیا انہیں جانتی ہے تو میں نے کہا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں ساری دنیا کا حال بعد میں دیکھا جائے گا کہنے لگے ایسے ہیں وہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں سرپرست ہیں صدر ہیں جب سب کچھ وہ کہہ چکے تو ہم نے کہا کہ وہ تو لاشائی ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ لاہور پڑھنے لگے تو میں نے پھر ان کو ان سے کہا کہ پڑھ پڑھ ہوئے پتھر لکھ لکھ ہوئے چور جس علم سے مولا ملے وہ پڑھنا کچھ اور ابھی آپ اللہ اللہ نیچے ضربیں لگا رہے تھے تو مجھے اس وقت میرا دل دماغ کہیں اور تھا کہ یہ چار دیواری میرے بھائی جان کی آواز کو ٹیپ کی طرح سے اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہوگی جیسے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین حمد صاحب مدنی سر روح ہمارے بچپن میں جب ابھی حفظ بھی ہم نے شروع نہیں کیا تھا ناظرہ پڑھتے تھے تو اس وقت وہاں کوساڑی تشریف لاتے موسالی تشریف لاتے کوسمبا تشریف لاتے پٹیل صاحب کے یہاں تو کوساڑی کے کی ہر آمد پر ہمارے یہاں سے بیل گاڑی میں مستورات سمیت ہمارے نانا جان سب کو لے کر جاتے تھے کہ عشاء کے بعد حضرت کا جو بیان ہوگا وہاں تو وہاں ایک صاحب کے یہاں حضرت کا قیام رہا اتفاق سے حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نبر اللہ مرقدہ کا اس علاقے کا سفر ہوا تو ایک مکان میں حضرت کو ٹھہرایا گیا تو اٹھنے کے بعد رات کو وہاں آرام فرمایا صبح حضرت پیر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے اس جگہ کا حال کچھ اور جگہوں سے نرالا ہے یہاں کوئی بزرگ کسی بزرگ کی آمد ہوئی ہے تو وہ میزبان ہنس پڑے کہنے لگے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس روح کا یہاں قیام رہا جب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کا اس مکان میں قیام رہا تو پھر حضرت نے فرمایا کہ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دو دیواریں ہیں یہ دیوار اس میں سے تو میں ان کے ذکر کی آواز سن رہا ہوں کیسے ٹیپ یہ ٹیپ جس طرح محفوظ کرتی ہے وہ دیوار میں سے حضرت پیر صاحب نے کتنے برسوں بعد سنی چالیس برس پچاس برس کے بعد جو آخری آمد ہوئی تھی وہ جب سورت کا ادھیویشن ہوا تھا جس میں نہرو وغیرہ سب کو بلایا گیا تھا وہ بھی آئے تھے سب بڑے بڑے تمام وزارا سب نے شرکت کی تھی تو اس وقت حضرت کی آخری تشریف آوری تو اس وقت سے لے کر دیوار نے ٹیپ کی طرح محفوظ رکھا اور پیر صاحب کو سنایا کہ آپ تشریف لائے ہیں آپ بھی اللہ کے ولی ہیں تو وہ سن رہے تھے اللہ تعالی ہمارے کہنے دل کی آنکھیں کھول دے تو دل کے کان بھی کھول دے بہرے ہیں کیونکہ زبان ہماری گونگی ہے بولتے ہی نہیں اللہ اللہ بول ہی نہیں سکتے اللہ مغفلی وطب علیہ طواب الغفور امام المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی سب بحمد ربک بس بس اس پر عمل جیسے ہی اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شروع ہو گیا استغفار توبہ تو جس مجلس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نعود دو ہم گن سکتے تھے کہ سو سو دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پڑھتے ہیں اللہ علیہ طواب الغفور تو کیسے محفوظ کر لیا اور پیر صاحب کو سنایا کہ وہ ہم وہاں گنگو شریف حضرت شیخ قدس لو حضرت گنگوئی نور اللہ عمر کے مزار پر تشریف لے آتے تھے کبھی ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کا مراقبہ ابھی مجھے وہاں سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں میں سے کاکا خیل میں اٹک میں جو سلسلے کو چلا رہے ہیں تو ان کا میسج آیا اور انہوں نے کوئی سوال کیا تو پھر میں نے ان کو جواب بھیج دیا کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے تو حضرت انہوں نے تو سوال یہ کیا تھا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت گنگوئی نبر اللہ عمر کے مزار پر تشریف لے آتے حضرت خواجہ باقی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے آتے دیر تک مراقبہ ہوتا حضرت جی مولانا انعام الرحسن صاحب ساتھ ہوتے تو اٹھنے کے بعد حضرت پھر پوچھتے انعام کچھ دیکھا تو دیکھا خیبر میں حضرت کے ساتھ ہم تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تو وہاں کہ اس وقت تو تمام مزارات بھی محفوظ تھے کہ یہ فلاں صاحب کی خبر اور جو ترکوں کے زمانے کے قطبے لگے ہوئے تھے وہ قطبے بھی موجود تھے نائنٹین سکسٹی نائن میں تو وہاں سے مراقبے سے فارغ ہوئے بتاؤ انعام کچھ دیکھا تو یہ ہمارے ہماری آنکھیں ان انوارات کے دیکھنے سے اندھی کہ ہم نے مانوس نہیں کیا آنکھوں کو انوار الہیہ سے ہم نے مانوس نہیں کیا ذکر سے کہ جہاں ذکر ہو تو وہ دیوار بھی ہمیں اپنے ٹیپ آن کر کے سنا ہے کہ وہ یہ تو ذاکر اللہ اللہ والا آ گیا اس کو بھی مزہ آ جائے تو وہ دیوار پیر صاحب کو سناتی ہے تو حضرت پیر صاحب نے پوچھا کہ بھئی کسی اللہ والے کا یہاں قیام رہا ہے کہا ہاں، حضرت شیخ الاسلام مدنی یہاں اتنے سال پہلے کو چالیس پچاس پینتالیس برس پہلے تشریف لائے یہ قیام رہا تھا تو کہا تعجب یہ ہے کہ یہ دو دیواریں ہیں فرمایا کہ اس دیوار سے تو آواز آتی ہے اس سے نہیں آتی کیا وجہ تو میزبان رو پڑے کہنے لگے حضرت وہ دیوار بوسیدہ ہو چکی تھی مسمار کر دی گئی اور اس کی جگہ نئی نئی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے تو انہوں نے وہ کاش کے وہ جو پتھر اس میں لگے ہوئے تھے انہی پتھروں کو وہ صاف کر کے لگا دیتے وہی اینٹیں استعمال کر لیتے انہوں نے کوڑا سمجھ کر اسے پھینک دیا تو جہاں گئے وہاں پہنچے وہ پہنچنے والے کو سناتے ہوں گے اپنی ٹیپ تو میزبان کہنے لگا کہ حضرت یہ دیوار ہم نے چند سال پہلے نئی بنائی اور وہ ایک دیوار جو حضرت کے قیام کے وقت تھی وہ موجود تھی تب حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ اس سے آواز میں ذکر کے سن رہا تھا تو ہم نے گنگو میں جب گنگو پہنچے تو جس طرح آپ کی یہ چھت ہے تو یہ چھت باقی ساری سلامت ایک جگہ پورا شگاف بیچ میں سے یعنی آدھا کوارٹر انچ کے قریب فاصلہ تو بتایا کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی لا الہ الا اللہ ضرب حضرت نے یہاں لگائی تو کہتے ہیں دیوار پھٹی حضرت شیخ ادس الحو نے مسجد ایجابہ مدینہ طیبہ میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس روح کا معمول کیسے تھا اور کیسے حضرت پر وجد آتا تھا ایک ہمارے مشائق میں سے کسی بزرگ کے قصے میں لکھا ہے کہ وہ اس طرح ذکر میں مصروف ہیں تو اتنے میں کسی نے دیکھا سانپ آیا کہتے ہیں وہ جتنی دفعے اللہ کے لیے حضرت کی گردن جھکتی ہے تو وہ اسی طرح سانپ سانپ بھی اور جی وہ تو کہتے ہیں وہ دیکھنے والے کا بیان ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ یہ کہیں کسی کو ڈس نہ لے کاٹ نہ لے کہ جب جی، حضرت نے ذکر اپنا ختم کیا تو وہ بھی نیچے بیٹھ گیا اور اپنا رستہ لیا چلا گیا اس پر بھی حال تاری ہو گیا تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں کو آنکھوں کو دل و دماغ کو کانوں کو ذکر سے مانوس کر دے کہ ہم سن پائیں ہمارا دکھ ہمارا دل ہر وقت ذکر الہی سے رنگین رہے تو حضرت شیخ خدے سے نے ہے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرامی نامہ تحریر فرمایا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا ندوے والوں کو وہ خط بھیجا دیوبند والوں کو بھیجا مختلف جہاں حضرت کو حضرت کی فیلنگ سمجھنے والے نظر آئے تو وہاں وہ خطوط بھیجے تو فوراً اس میں حضرت تعریف فرمایا کہ یہ آج کل ہمارے مدارس میں بجائے ترقی کے تنزل ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے اکابر حضرت نے اکابر کے حالات لکھے کہ اکابر کے زمانے میں جو صفائی کرنے والے ہوتے تھے تو ان پر حضرت کی ذکر کا کے ذکر کا اثر ہوتا تھا توجہ کا صحبت کا اثر ہوتا تھا یہاں تک کہ گنگو میں جو خانقاہ کے قریب تالاب میں وہ کپڑے دھوتے تھے تو وہ بھی کپڑے اٹھا کر اس طرح مار دیتے پتھر پر اللہ اللہ ان پر بھی اسی چیز کا اثر ہر ایک کو رنگ دیتے تھے ہمارا کابر تو حضرت نے فرمایا کہ اب وہ مدارس میں وہ ماحول نہیں رہا اور وہ کٹ گئے تو سب نے حضرت نے پھر فرمایا بھی کہ کہ آپ کے یہاں جن کا حضرت حکیم علماء حضرت تھانوی خود سے روح سے تعلق تھا حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حضرت کے سلسلے میں جو جو ایسے پرانے اشخاص آپ کو نظر آئیں چاہے چل پھر نہ سکتے ہوں تو ویسے ہی ان کو لے آؤ مدرسے میں ان کے وجود سے برکت ہوگی مدرسے میں ذکر کی توفیق ہوگی ماحول ہوگا اسی طرح سے بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو تعریف فرمایا انہوں نے بہت مثبت جواب دیا تو یہ کس کی طرف حضرت کی توجہ تھی اس وقت مدارس کی طرف کہ ان میں ذکر کا فقدان ہے پھر آگے اور حضرت چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت کے کا جو انگلینڈ کا دوسرا سفر ہوا ایٹی ون میں تو اس سفر میں حضرت نے ایک گرامی نامہ صوفی جی سے لکھوایا حضرت شیخ نور اللہ مرکز کہ عظیم خلفاء میں سے مدنی بزرگ تھے حضرت مولانا صوفی اقبال صاحب جن کے ساتھ ہم یہ مولانا ایوب ممون صاحب نے جو اس وقت چرچ خریدا تھا اس کی اس کی افتتاح کے لیے بھی گئے وہاں ختم نبوت کے سلسلے میں بیان بھی ہوا تھا تو یہ جو صوفی اقبال صاحب تھے میں نے ساتھیوں کو صبح ہی بتایا میں نے کہا کہ یہاں فلاں مسجد میں اس طرح جانا ہوا فلاں میں اس طرح تو اس مسجد کا ذکر کر کے میں نے بتایا کہ جب میں ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر رہا تھا تو میں صوفی جی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سسکیاں لے رہے ہیں روتے ہوئے تو ان کے ذمے حضرت نے لگایا کہ صوفی جی تبلیغی جماعت میں ایک زبردست ایک چیز کی کمی واقع ہو رہی ہے جس سے بہت بڑا خطرہ ہے تو اور پہلے بھی حضرت متنبع فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کہ ایک گرامی نامہ تیار کرو تو اس کا نام ہی حضرت نے رکھا کہ ذکر کے سلسلے میں ایک اہم گرامی نامہ تبلیغ کے ذمہ داران کے نام تو وہ پھر حضرت نے سب کو بھجوایا لیکن یہ مدارس کی طرف سے تو جو حضرت نے اہل مدارس کو لکھا تھا تو ہر طرف سے مثبت جواب پہنچے اور حضرت نے سب نے لکھا کہ حضرت نے صحیح مرض کی تشخیص فرمائی ہے واقعی ہم بھی محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہمارے یہاں برکت نہیں ہو رہی بلڈنگیں بھی ہیں طلبا بھی ہیں اساتذہ بھی ہیں صبح و شام آوازیں آتی ہیں قال اللہ قال رسول کی لیکن روح نہیں ہے تو انہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس کی طرف لگے تو الحمد اب تک یہ تمام مدارس برو ترقی ہیں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی دیکھیے ابھی حضرت کے حضرت نے اپنے اپنے اپنی اہلیہ مرحومہ کے وفات کے بعد جو دوسرا نکاح فرمایا تھا اس سے اللہ نے حضرت مولانا سلیمان صاحب عطا فرمائے تو انہیں ننا منا چھوڑ کر اس جہان سے تشریف لے گئے تھے لیکن اللہ عز و جل نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ جو حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہے جس پر حضرت نوری فرماتے تھے کہ اگر مولانا انور شاہ صاحب کے علوم پر اگر کوئی قلم اٹھا سکتا ہے تو یوسف بن نوری ہے تو اللہ نے جسے وہ یتیم ننا منا چھوڑ کر گئے تھے وہ ماشاء اللہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے علوم کی تشریح اور توضیح میں مصروف ہیں اور کافی سارا کام زبردست کر رہے ہیں کوئی اور دوسرا کام نہیں تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت نے حضرت شیخ صدو نے جو انہیں تنبی فرمائی اس کو انہوں نے سیریس لیا تو مدرسہ بھی روئے ترقی اور نسل میں بھی اللہ نے برکت فرمائی اور وہ بھی اکابر کے مسلک پر اور یہی حال دیکھیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا کہ ابھی المدونہ دنیا کی انوکھی کتاب سو جلدوں کی حدیث کی کتاب کتنی ایک سو جلدوں کی کوئی ٹھکانا ہے کام کا تو یہ ساری کی ساری قدردانی کے سر جکا لیا کہ حضرت بالکل صحیح فرمایا حضرت نے تو اللہ نے ہر چیز میں برکت دی اور دوسری طرف حضرت نے جو محسوس فرمایا کہ اس اس صرف اتنا ایک ایک خط کا برا منایا گیا کہ ارے ہمیں کون ہوتے ہو کہنے والے ہمیں کون سی کمی کوتا ہی ہے کہ ہمیں متنوع کیا جا رہا ہے تو حضرت پر اتنا اثر ہوا اس کا ایک حالانکہ حضرت تو بے خبر رہتے تھے تمام چیزوں سے لیکن کس طرح حضرت کو معلوم ہوا ہوگا کہ آخری رمضان مبارک میں جو حضرت نے وہاں سٹینگر میں گزارا تو وہاں مجھ سے حضرت فرماتے تھے نام لے لے کر فرآ کے ان سے پوچھو کہ وہ صوفی جی کے خط کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے تو واقعی جو حضرت کہ اس گرامی نامے کی ناقدری کا نتیجہ کہ ابھی یہ وہ تباہی کی طرف دو دھڑوں کی طرف یہ جماعت چلی گئی اب پتہ نہیں کہاں پہنچ کر یہ بلا تھم تھمے گی اور یہ آفت رکے گی یہ اللہ ہی جانے اور یہ جب میں نے تو اس دن ایک بیان میں تو خاص طور پر ساتھیوں سے کہا کہ دعا کرو کہ بھئی یہ ایک دم دھڑم سے لے کر ایسا کیوں ہو گیا کہ اب وہ اتنا بڑا ایک مبلغ جو ساری عمر جو دلوں کو ہلا دیتا تھا ایسا اس شخص کا بیان اور واز اور وہ یہ کہتا ہے کہ شیعہ بن جاؤ شیعوں کی شیعہ بننے کی دعوت جمیت علماء نے کلپ ہمیں ہمارے پاس اسی وقت بھیجی ادھر بیان کیا اس شخص نے اور انہوں نے جہاں میں اس پنگو بیچ دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے ایک دفعہ وہاں ذمہ داری میرے ذمہ لگائی اور کچھ عرصہ میں نے کچھ حصہ پڑھایا تو انہوں نے وہاں والوں نے وہ کلپ بھیجی کہ سنو اور رو سر پیٹو کہ یہ کیا بک رہا ہے ابھی تو اس وہاں ہال میں لوگ موجود تھے اسی وقت پہنچ گئی ساری دنیا میں پہنچ گئی کہ وہ کہتا ہے کہ مجمع پاکستانی حضرات کا زیادہ تھا تو ان, ان سے کہا گیا کہ تم وہاں پاکستان سے اپنے ملکوں سے آئے تو وہاں کے علماء اور مدارس اور وہاں کے فتوے والوں کے جراثیم اپنے ساتھ لے کر آئے یہاں تو اس کو جراثیم قرار دیا گیا بیماری پرہیز کے لیے بتایا گیا علماء کے فتوا اور اہل علم کی صحبت کو اور پھر کہا کہ ان سب کو چھوڑ کر کیا کرو وہ بھی انہوں نے بتایا کہ کیا کرو کہ کہ تم سنیت کا برقع پہنو لا حول ولا قوت خد برقع سنیت کا برقع پہنو اور تمہاری بنیان شیعیت کی ہو کہ اندر سے تم شیعہ ہو اوپر سے تم سنی نظر آؤ لا حول ولا قوت تو یہ صرف حضرت کہ اس گرامی نامے کی توہین اور اس کی مخالفت کا نتیجہ ہے ورنہ کوئی ممکن تھا کہ اتنا بڑا مبلغ اہل سنت کا ایک امام جس کو کہہ سکتے تھے ہم اور اس کی زبان سے یہ کلمات کوئی سن سکتا تھا اور اس کو کوئی ٹیپ میں سے جوڑ کر کوئی بنا سکتا تھا جو تو باقاعدہ ویڈیو انہوں نے بھیجا تو دوستو یہ ذکر اللہ ذکر اللہ کی قدردانی کا نتیجہ ادھر دیکھیے اور ناقدری کا نتیجہ ادھر دیکھیے نماز کا وقت ہو گیا کتنی دیر ہے اچھی بات تو بھی آپ حضرات کو گھر جا کر فارغ بھی ہونا ہوگا دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دعا کا جز بنا لیجیے کہ اتنا جس شخص کی تعمیر میں جس کو بنانے میں جس کو مبلغ بنانے میں دائی بنانے میں کتنے سارے بزرگوں کا کتنا وقت صرف ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی تباہی سے بچائے اور امت کو بھی تباہی سے بچائے اور اس جماعت کو بھی تنزل کی طرف جانے سے بچائے درو شریف پڑھ لیں دعا کر لیں اور ہمیشہ اپنی دعا میں اس کو جز بنا لیں اللہ مسلم علیہ سیدنا نا و نبی نا و شفیع نا حبیبنا حبیب نا و نا مولانا محمد مبارک و الہی کل صاحب سہیل وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين تو ایک کل حاضری نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ پرسوں پھر حاضر ہوں گے کل تھوڑی مصروفیت ہوگی مغرب میں میں ذکر کی مجلس میں کل نہیں پہنچ سکوں گا